کاش ہم بھی ہوتے دشتے وغا میں نور خدا کا ظہور ہے ذروں میں روشنی تجلی تور ہے ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے کوسو زمین عکس ہے دریائے نور ہے حیرت سے حام لانے فلق ان کو تکتے ہیں ذرے نہیں زمیں پہ ستارے چمکتے ہیں ہے آب نہر صورت آئینہ جلوہ گر تابا ہے مثل چشمہ خورشید ہر بشر نہریں بسانے برق چمکتی ہیں سر بسر پانی پہ مچھلیوں کی ٹھہرتی نہیں نظر یہ آب و تاب ہے کہ گوہر آب آب ہے دریا تو آسماں ہے ستارے حباب ہیں پر تو فگن ہوا جو رخ قبلہ انعام مشہور ہو گئی وہ زمیں عرش احتشام اور سنگ رز در نجف بن گئے تمام صحرا کو مل گیا شرف وادی سلام کعبے سے اور نجف سے بھی عزت سوا ہوئی خاک زمین پاک کی خاک شفا ہوئی پھیلا جو نور مہر امامت دم زوال سروں سے ماں کے آنکھ ملانا ہوا محال سارے نحال فیض قدم سے ہوئے نحال اختر بنے جو پھول تو شاخیں بنی ہلال پتے تمام آئی نئے نور ہو گئے سہرا کے نقل سب شعر تور ہو گئے غلطہ زہ حسین کی شوقت زہ وقار گویا کھڑے ہیں جنگ کو محبوب کردگار نقطے آیا ہے دب دب شاہ ذوالفقار ہے نور حق جبین منور سے آشکار کیوں کر چھپے نہ ماہ دوہن کا حجاب سے چودہ طبق میں میں نور ہے اس آفتاب سے قرآن سے آیا ہے بزرگی امام کی کھائی قسم خدا نے اسی صبح و شام کی اب تو ہر ایک دل سے ہے آتی یہی صدا اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں گردن کٹاتے اپنی ہم بھی رہے خدا میں ہوتا ہمارا نام بسرور کی فوج میں سبت نبی کی فوج میں اکبر کی فوج میں فوج میں اکبر کی فوج میں عباس با وفا سے دلاور کی فوج میں عباس با وفا سے دلاور کی فوج میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کر بلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کر بلا میں سینوں پہ اپنے روکتے ظالم کے تیر ہم ہونے نہ دیتے شہ پہ لیکن کوئی ستم ہونے نہ دیتے شہ پہ لیکن سینے پہ گاڑ دیتے ظالم کے ہم علم سینے پہ گاڑ دیتے ظالم کے ہم علم اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کر بلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کر بلا میں ظلم و ستم کو کاٹتے تلوار کی طرح لڑتے یزید فوج سے مختار کی طرح لڑتے یزید فوج سے مختار کی طرح آباس با وفا کے وفادار کی طرح عباس با وفا کے وفادار کی طرح کاش ہم بھی ہوتے میدان کا شمشیر کر تشمر کے سینے کے آر پار اور ہور ملا فوج کا کرتے وہی شکار ہو ملا فوج کا کرتے رہی شکار خوش ہوتے ہم کو دیکھ کے آباد نام دار خوش ہوتے ہم کو دیکھ کے ابات نام دار اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کرو بنا میں کاش ہم بھی ہوتے میدان آج کل میں شمرے لئی کو گاڑتے زندان دان شام پر مسمار کرت ظلم کو ہم گام گام پر مسمار کرتے ظلم کو ہم گام گام پر کرتے سبیل فاطمہ زہرا کے نام پر کرتے سبیل فاطمہ زہرا کے نام پر اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں پھٹتا کلے جزل یہ دیکھ دیکھ کر کٹتے ہمارے ہاتھ سے ظالم کے سر پہ سر کٹتے ہمارے ہاتھ سے ظالم کے سر پہ سر آتا کہیں نشان کہیں ظلم کا نظر آتا نہیں نشان کہیں ظلم کا نظر اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا ہمت کس میں ہاتھ لگا تار داؤں کو رنگ کے ستم کے خون سے ہم سب فضاؤں کو رنگ کے ستم کے خون سے ہم سب فضاؤں کو کرتے تمام اہل ستم کی جفاؤں کو کرتے تمام اہل ستم کی جفاؤں کو کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں اٹھتی نہ ایک آنکھ بھی شبیر کی طرف بڑھتا نہ کوئی تیر بھی بے شیر کی طرف بڑھتا نہ کوئی تیر بھی بے شیر کی طرف ہم ہاں شمشیر کی طرف ہم ہاتھ جو اٹھاتے شمشیر کی طرف میں کاش ہم بھی ہوتے میدان کر بنا میں ساحل مجھے خدا نے قلم جب عطا کیا فکر و نظر سے کا ذاکر بنا دیا فکر و نظر سے شہ کا ذاکر بنا دیا کاشف کرے گا اب تو صدا بس یہی دعا کاشف کرے گا اب تو صدا بس یہی دعا میں کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں میں کاش ہم بھی ہوتے میدان کر